پرفتن دور میں قرم قیامت کے دور میں اللہ اپنے دین کے ساتھ جو بھی نیک نسبت عطا فرما دیں تعلق عطا فرما دیں یہ نسبت یہ تعلق دنیا کی تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے دنیا کی جتنی بھی نسبتیں ہیں جتنے بھی تعلقات ہیں یہ سب کے سب فانی اور ختم ہونے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی جو نسبت اور تعلق ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ کام آنے والا ہے ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہر فرمائے لگے کہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں خاندانی رشتے ہیں ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے دین زندگیوں میں ہوگا تو یہ رشتے جس طرح دنیا میں ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ساتھ کر دیں گے ورنہ قرآن پا میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخی ہی و ام ہی و ابی ہی و صاحبتی ہی و بنی یوم یفر المرء آدمی بھاگے گا من اخی ہی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ ام ہی اپنی والدہ کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ ابھی اپنے والد کو چھوڑ کر وہ بنی ہی اپنی اولاد کو چھوڑ کر وہ ہی اور اپنی گھر والی کو چھوڑ کر یوم یفر المرء من اخیہ و ہی و ابیہ و صاحب ہی و بنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن یونی قیامت کے دن ہر ایک آدمی کا حال ایک بے پرواہی والا ہوگا یا کہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر ہاں لیکن دین کی برکت سے انشاءاللہ یہ محبتیں یہ تعلقات آخرت میں بھی کام آئیں گے ہم اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رہا ہوں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن میں پو سے اے ابا جی جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں آخرت میں بھی اکٹھے ہو سکیں گے تو ہر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سناتے کہ ولدین آمنوا من وبات ضروری تم بھی ایمان الحق وہ لو جو ایمان لائے اتبا ہم ضروری ہم بھی ایمان ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی پیروی کی ان کے نقش قدم پر چلے الحق نابہم ضروریت ہم ایمان کی برکت سے آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملا دیں گے اکھٹا کر دیں گے ہم ہاں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہاں ایمان کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہو کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں وہ ہمارے خالق وہ ہمارے مالک رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جاتا ہاں۔ گھروں میں کچھ تھوڑی بہت پریشانی آ جاتی ہیں کچھ حالات آ جاتے ہیں ہم ہاں۔ گھبرائے نہیں حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں ہاں ڈاکٹر عبدالحیار پھر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ بندوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے اور ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہوتی ہے پر میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہر وہ پریشانی ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں مانگنا شروع کر دے یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب قدریہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے کہ ہر وہ پریشانی ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائے مانگنا شروع کر دے یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے ہمارے طالب علم ہمارے ایک بزرگ غصہ ان سے عرق کرنے لگے کو میرے اوپر یہ پریشانی یہ تکلیف گھر میں یہ حالات تو ہمارے بزرگ غصہ فرمانے لگے بھائی یہ دنیا ہے جنت تو نہیں ہے آ ہاں یہ دنیا ہے جنت تو نہیں ہے یہاں دونوں قسم کے حوالاتے ہیں یہاں پر چلو کبھی خوشی والی حالت ہوتی ہے کبھی تکلیف والی حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں اللہ نے اپنے خوشی کا سامان چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے بہرحال ہر حال میں ان کی بارگاہ میں جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے قرآن پا میں اللہ پاک کا اشاد و ادا سل کا عبادی عنی فعنی قریب اجیب دعوت دائی اذا دعان فلی استجیب لی ولی بی لعلہم یشدون ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک میں آپ کے پیارے صحابہ کرام تشریف فرمان و عبادی و اضاء عبادی اللہ پاک کے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ار کرنے لگے صحابہ کرام کا مقام بہت بڑا مقام ہے صحابہ کرام ہم ہاں۔ صحابہ کرام کی شان بہت بڑی شان وحیدہ سال کا عبادی وحیدہ یہ مشکا شریف لے کر آنا سے و اضا سل کا عبادی انی فنی قریب و اضا سل کا بادی انی فنی ہے تو صحابہ کرام اللہ پاک اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے یاد رہاں آپ کی خدمت میں پوچھنے لگے تو حضور ہمیں بتلا دیجئے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں ہاں ہمیں بتلا دیجئے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں تو اللہ پاک کی ذات نے آپ کے پیارے صحابہ ان کے سوال کو بھی سنا اور قرآن پھر وہی کے ذریعے سوال کو بھی نادل کیا اور ساتھ جواب بھی نادل فرمایا کہ وہ ادا سال کا عبادی انی کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہاں تو فرمائے فنی قریب میں قریب ہوں یا کہ ہاں عجیب دعوت دائی ازادان ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں میرا ہاں, ہاں۔ دوست دوسری آیت میں آتا ہے کتنے قریب ہیں پر نہ اقرب و من حب الورید کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں ہم بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں حالانکہ جان جان کی رگ یہ بہت قریب ہوتی ہے لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کو حضرت حکیم الامت حضرت طانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا ہے کہ دو کاغذ ان کو آپس میں جوڑنا ہو تو درمیان میں گوند لگاتے ہیں تو یہ دونوں کاغذ آپس میں چپک گئے اب یہ دونوں کاغذ قریب ہیں لیکن درمیان میں جو گوند لگی ہوئی ہے وہ کاغذ سے بھی دوسرے کاغذ کے زیادہ قریب ہے الحمد للہ درمیان میں گوند وہ کاغذ سے بھی دوسرے کاغذ کے زیادہ قریب تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم بندے کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہیں آپ ہاں اتنا بہترین نظام ہے ان کا ہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن کا اختتام اس پر ہوتا ہے واللہ خبیر بما تعملون تم جو کچھ کر رہے ہو ہم باخبر ہیں واللہ بما تعملون تم جو کچھ کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا گہرا علم ہے بندوں کا کیا علم علم تو رب کی ذات کا ہے یا کہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی عرق کرتا رہتا ہوں پوری دنیا کے آگے پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں دانشور اکٹھے ہو جائیں مفکر اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہ بیٹھ کر اپنی فلاح اور کامیابی کا راستہ ڈھونڈیں تو میرے کروں یہ فلاح اور کامیابی کے راستے کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جو کامیابی کا راستہ ہمارے پیارے مولا جو ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہیں جو کامیابی کا راستہ وہ بتلا سکتے ہیں وہ کوئی نہیں بتلا سکتا یار سوائے ٹھوکرے کھانے کے کچھ نہیں ملے گا یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا وہ ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمد اللہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت آ پوری دنیا کی دو عرق کرتا رہتا ہوں یہ پوری دنیا کی دولتیں اکٹھی کر لیں ہم ایک ناخن کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ایک ناخن کی قیمت یاد رہا قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جو منڈی میں ملے دنیا میں کوئی ایسی منڈی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی انگلی مل جائے رب کی بنائی ہوئی آنکھ مل جائے نہیں مل سکتی یار ہاں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی یار اگر ہم دے ہاں۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ یہ ہمارے منڈی والے حضرات ہیں یعنی آپ تو بس ٹوکری اٹھانے کی قیمت لیتے ہیں یار اگلا اب منڈی میں جو پھل آتا ہے تم خود بناتے ہو اگلا خود تیار کرتے ہو اگلا ہاں وہ تو اللہ نے نظام چلا رکھا ہے یا رکھنا پانی کا بندوبست کر رکھا ہے ہوا کا بندوبست کر رکھا ہے سورج کی روشنی ہے جو پھلوں کو پکاتی ہے اگر ہم ہے چاند کی روشنی ان میں گودا ڈالتی ہے اگر ان میں مٹھاس پیدا کرتی ہے یا یہ سارا اوپر سے نظام چل رہا ہے پھر ایک ایک لقمہ یہ آپ کے منہ میں پہنچتا ہے جاگنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہمیں غفلت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ستارویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ فرما رہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا یہ ابھی بھی غفلت مبتلا ہیں کب اپنی غفلت کی چادر کو اتاریں گے وہ فی غفلت موردون یار ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تو عرق کر رہا تھا کہ اس پر فتن دور میں اندھیرے کے دور میں اللہ پاک کی ذات اپنے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے آپ کی لائی ہوئی پیاری شریعت سے آپ کے دین سے جو بھی نس نیک نسبت عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اگر ہاں اللہ تعالیٰ دین ہے یہ تو ایک روشنی ہے ورنہ دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے جا کر ہاں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الگ کرتا رہتا ہوں دین کس چیز کا نام اور دنیا کس چیز کا نام پر میں دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام اور دنیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا نام کاروبار کرنا کھیتی باڑی کرنا ملازمت کرنا محنت مزدوری کرنا اپنے حق حلال کی روزی کمانا اس کا نام دنیا نہیں دنیا رب کو بھول جانے کا نام اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام یاد آپ اپنی دکان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اپنی دکان کو جنت کی دکان بنا لے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا تعلق صرف مسیح کے ساتھ نہیں صرف نماز کے ساتھ نہیں صرف روزے کے ساتھ نہیں وہ تو ہمارے چوبیس گھنٹے کے ایک ایک سانس کے ساتھ ہے آگرہ دین کا لفظ آگے یہ دین عربی کا لفظ ہے فارسی میں اس کا ترجمہ ہے گردن نہادن اپنی گردن کو جھکا لینا آگ ہاں، دین کا منع ہے گردن نہادن اپنی گردن کو جھکا لینا بس اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کے سامنے سر سے لے کر پیر تک ہمارا ایک ایک روح جھکا ہوا ہو بس یہ ہے ہاں الحمد للہ الحمد للہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر نہ اٹھائیں الحمد للہ ہاں۔, ہاں ایسے سر بڑی جلدی سر نگو ہو جاتے ہیں اگر ہانا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربان بڑے بڑے فرعون ہے یا رکھان اللہ تعالیٰ میں ابھی یہ چند ماہ قبل سعودی عرب میں سعودی عرب کا شہر ہے آگے آئے یہ حقل شہر حقل وہاں پر حاضری ہوئی تو سامنے وہ سامنے مصر نظر آ رہا ہے اے طرف مقبوضہ فلسطین اور پھر آگے جائیں تو اردن یا رقم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے پھر سامنے پھر وہ بحیرۂ کلزم بحیرۂ کلزم تو ہمارے رہبر فرمائے لگے فرمائیے یہ وہی بحیرۂ کلزم ہے اس کی ایک شاخ یہاں ہے اور فرمایا یہ پہاڑوں کے پیچھے دوسری شاخ ہے فرمائے اسی میں فرعون غرق ہوا تھا ہاں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا انارب کم العلیٰ یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ اللہ غرور سے بچائے یہ فخر سے بچائے بڑے بول سے بچائے اگلا ہاں, ہاں،, ہاں،, ہاں، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑا بول بولے اگلا ہاں بڑائی تو رب کی شان ہے اگلا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہر ایک عیسائی ایک ایک عیسائی اس نے ارادہ کیا کہ میں قرآن پاک کے مقابلے میں قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھوں قرآن پاک کے مقابلے میں کتاب لکھوں ارادہ کیا باہر نکلا تو مسلمانوں کا ایک بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا قرآن پاک کی آیت پڑھا قرآن پاک کی آیت پڑھا قرآن پاک کی آیت پڑھا طوفان نو حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں یہ طوفان نو آیا بعض سے بات بڑھ جاتی ہے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے ہاں ایک حدیثی میں آتا ہے قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہو گیا کرنا ہے ایک امتی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ان کے بارہ ہواری تھے جو مسلمان ہوئے ہیں بارہ ہواری اور حضرت نو علیہ السلام ان کو اللہ نے ساڑھے نو سو سال عمر عطا فرمائی ساڑھے نو سو سال عمر یاد رہا ہوں اور کتنی کتنی محنت مشقت تکلیف برداشت کر کے دعوت دی سورہ نو آپ پڑھیں یہ میں طلبا اللہ تعالیٰ توفیع سے رکھ رہا تھا کہ دعوت دینی ہو تو دعوت دینے کے لیے حوصلہ فرمائے اس کے لیے سورہ نو پڑھیں ہوں آگڑہ دا تم جالو اصابیا ہوں دعوت دیتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے جالو اصابیا ہوں فیا دان سیابہم وہ کپڑے لیتے آگنا آگڑہ وسر وسطک برستک بارا سم انی داؤ تو ہم جہارا سم انی تو یہ ساڑھے نو سو سال کی دعوت میں صرف اسی بیاسی لوگ مسلمان ہوئے صرف اسی بیاسی لوگ یاد اب تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اگلا ساڑھے نو سو سال کی دعوت میں صرف اسی بیاسی لوگ مسلمان ہوئے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہاں اللہ اللہ تعالیٰ مجمع کو نہیں دیکھتے وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں کون میرا بندہ کہاں میلی لگا ہوا ہے ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجمع آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں فخر نہیں رب کا فضل سمجھے ہاں تو حضرت نو علیہ السلام اہرنو علیہ السلام ان کے بیٹے بھی اپنے بیٹے کو بھی دعوت دی واد نبن ہو وکان فی ماضلی یا بنیر کم مانا یا بنیر کم مانا یا بنیا یا بنیا عربی میں ایک لفظ ہے کہ یہ ارے یہ تصغیر ہے تصغیر شفقت کے لیے ہے یہ ہمارے ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیت مولانا محمد خان صاحب سعود رحمۃ اللہ علیہ اس کا پنجابی زبان مانا کرتے یا بنیا اے میری پتری اے میری پتری یار کہاں اب آپ دیکھ لیں جب بچوں کو انتہائی شفقت سے بلانا ہو تو پھر پتر نہیں کہتے او میری پتری او میری پتری یار کہاں کہ یا بنیر کم ہے اے اے میری پتری آپ ہمارے ساتھ کشی میں سوار ہو جائیں کافروں میں سے نہ ہو اگلا یہ جتنے بھی کفار ہوتے ہیں ان کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے خدا پر تو ہوتی نہیں یہ ظاہری اسباب پر ہوتی ہے اگلا ہے ان کی نظر بھی ہو ظاہر یسبا قال سآوی الى جبل یاسمنی ملما یہ سامنے پہاڑ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اللہ تعالیٰ کے برگ رنو علیہ السلام فرمائے لگے اے میرے بیٹے یہ کوئی عام پانی نہیں ہے یہ تو خدا کا عذاب ہے قال اللہ عاصم اليوم من ام اللہ آج اللہ تعالیٰ کے امر سے اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے ہاں اللہ رحم بس وہی بس ہوتا ہے جس پر خدا رحم کرے ہاں یہ جو خدائی آفات ہوتی ہے نا خدائی بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ لکھا ہوتا ہے یہ کیا ڈینگی سے کیا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے سے کام لو یہ تعبیر کا عدم یہ بھی کوئی اللہ والوں کی نیک صحبت میں نصیب ہوتا ہے تمہیں لڑنا ہی آگرہ لڑنا ہے یہی مچھر تھا نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ایک لنگڑے مچھر نے اس کی وہ ساری خدائی کا نشہ نکال دیا یہ جو خدائی آفات ہوتی ہیں ان سے کوئی بڑکوں سے نہیں بجا جاتا ہے آگنا ہر جگہ بڑھ کے نہیں مارنی ہوتی آگنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے جو خدائی آفات ہوتی ہیں میرا خدائی آفات کو ان کو تو صدقہ خیرات کا ذریعے صدقہ خیرات کا ذریعہ ٹالا جاتا ہے اور صدقہ خیرات کا ذریعہ ان سے بجا جا سکتا ہے رونے دھونے کے ذریعے دعاؤں کا ذریعہ لہاں اب تو معلوم نہیں ورنہ ہم نے بچپن میں دیکھا دیہاتوں میں دیہاتوں میں یہ اگر بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ وہ چاول پکاتے تھے گڑ کے چاول شہر کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن دیہاتوں میں یہ تھا کوئی بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی کچھ زیادہ عرصہ بارش نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ سب کا خیرات کرتے وہ سب نے وہ تھوڑے تھوڑے چاول اکٹھے کرتے پھر وہ وہ دیگ پکاتے اور اس میں پھر وہ گڑ گڑ کے چاول ہوتے تھے گڑ کے اللہ تعالیٰ تو بس وہ سب کا خیرات کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے الحمد للہ یقین ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا تو تطفی البلا صدقہ خیرات یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے بلا مصیبت کو ٹال دیتی ہے بجھا دیتی ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تاؤ یہ تعاون کی وبا پھیلی تعاون کی وبا پھیلی یا تعاون کی وبا پھیلی تو حضرت نے پھر اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے آگ رہ آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس کو آئے گی آرگاہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ قذاب اور دجال ہو سکتا ہے نبی قطع نہیں ہو سکتا ہاں یہ ٹیلی ویژن پر بھی ایک کو نہ سنا کریں یہاں پر بھی بڑی یہ میں کیا کہوں یار بڑے غلط قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یعنی جن کو اسمبلی میں اگر کافر قرار دیا گیا ہے یہ مجھے بتلا رہے تھے وہاں کو ٹیلی ویژن پر آ کر کوئی یہ بڑی غلط قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہاں۔ نہ سنا ان کی باتوں کو ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی آپ کے بعد جو کا دعویٰ کرے وہ قذاب اور دجال ہو سکتا ہے نبی قطع نہیں ہو سکتا زندہ یہ قرآن پاک زندہ جاوید موضاء ہے اللہ چودہ سو سال گزر گئے قرآن پاک کے ایک حرف میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکا نہ قیامت کس کو تو کر سکے گا اب یہ مشکار شریف ہے یہ حدیث شریفی کتاب ہے یہ پوری کتاب اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی ارشادات سے بھری ہوئی آتا اللہ ایک ایک ایک آپ کا پیارا ارشاد نور سے بھرا ہوا رش و ہدایت سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدم قدم پر رہنمائی آ رہا بعض سے بعض پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی تو میں کر رہا ہے ایک عیسائی نے ارادہ کیا کہ میں قرآن پاک جیسی کتاب لکھوں تو باہر نکلا تو مسلمانوں کا ایک بچہ جو قرآن پاک کا حافظ ہے وہ بچہ قرآن پاک کی یا اطلاع کر رہا یہ طوفان نوح کے طوفان نوح کے موقع پر نا ہے چھ مہینے تک یہ طوفان رہا کروں چھ چھ مہینے تک تقریباً یہ یہ طوفان رہا اللہ پہاڑ ڈوب گئے اس میں یاد کرنا اللہ تعالیٰ اپنی اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طوفان نوح کو تھمانے کا وقت آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وکیل یا ارزب لائی ماں کی اے زمین پانی نکل لیں اے زمین پانی نکل لیں یا سما وقل یار اے آسمان تھم جا تھم جا یار بات یہ ہے وہ عیسائی نے یہ آئے تھے سنی یار رکھ رہا ہے کہ زمین نکل لے پانی کو نکل لے یار رکھ رہا ہے آسمان تھم جا یار رکھ رہا ہے کیا مجال ہے کوئی ایک ایک قطرہ بھی ٹپ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ایک ایک قطرہ بھی ٹپ گیا اگلا کوئی عیسائی ہی نہیں یہ آئے سنیا رگڑا بس وہیں اس کی ہمت جواب دے گئی یہ ایسا امر اور ایسا حکم اپنی کتاب میں کون لا سکتا ہے اگلا کوئی کو بندی کوئی مجال ہے اگلا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو یوں حکم دے رہے ہیں جیسے بچوں کو ڈانٹ رہے اگلا تھم جاؤ تم جا اللہ تعالیٰ ہماری کیا مجال ہے یار بندے میں کیا بڑائی ہے اللہ اللہ اللہ زیب نہیں دیتی ہے وہ البریا اسماواتی ورض ہے بڑائی اسی کے لیے ہے آسمانوں میں زمین میں بڑائی تو رب کے لیے بندے کی شان تو پستی والی شان ہے اگنا اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھک جائے بس یہی اس کی معراج ہے اگلا الحمد للہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو آپ سوچے ہر روز جنازے نکل لیں کوئی گھر ایسا نہیں جس سے جنازہ نہیں نکلا ہم نے بھی چار پائی پر لیٹ جاگنا ہم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے یہی ہاتھ جن سے زور آزمائی کرتے تھے ایک وقت آئے گا چار پائی پر کے بالکل یاد رکھنا یہ ہلنگ نہیں یاد اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر ہے دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے الگ الحمد للہ ہاں چمڑ جائیں پہنچ جائیں گے ہاں ورنہ دائیں بائیں یہ یہ یہ بڑے جھٹکولے ہیں سوائے کھائیوں کے سوائے گڑوں کو یا کچھ نہیں اگلا ہم اللہ تعالیٰ اپنے میں ہمارے ابھی یہ چند, روز پہلے کو ختم قرآن پر بیٹھا ہوا تو ہمارے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے کہ یہ ٹیلی ویژن پر قسم قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہم وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم کس کی سنے ہیں تو میں نے ان کی خدمت میں رکھیا کسی کی نہ سنے آپ یا رکھنا بالکل نہ سنا کرے یہ جو غلط قسم کی باتیں ہیں نہ سنا کرے ان کو یاد رکھنا کیوں اپنا ایمان و خطر میں ڈالتے ہیں عام جلسوں میں کرتا رہتا ہوں یہ آپ کے ایمان پر بھی پہرا دیتا ہوں بعض باتیں بار بار کرتا رہتا ہوں آپ نہ تھکا کریں یا اللہ یہ ہر جمعے میں کوئی نئے مہمان ہوتے ہیں نیا مجمع ہوتا ہے نئے نئے ساتھی کیا معلوم کسی ایک کے دل میں کوئی خیر کا ایک جملہ پہنچ جائے وہی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دیا رکھنا ایمان کی پہتی کا ذریعہ بنا دیا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں دائیں پائیں نہ ہو یا الحمد للہ ہاں آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے مسلمان کی دولت ایمان کی دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے دولت اللہ پاک کی وحدانیت یہ ہے دولت اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت یہ ہے یہ ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یار کرنا دلوں کی ٹھنڈک یہ ہے یار یہ ہے دولت آپ کے پاس یار کرنا اللہ تعالیٰ اللہ اپنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم آپ اس ماحول میں بھی ہوں بس اس دولت کو اپنے سینے سے لگائے اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دیا گیا یہ ہے یار اللہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقوی لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الرحم اللہ تعالیٰ قبول یہ ریون کے اجتماع پر چند سال پہلے کراچی کے ایک عالم مولانا صاحب کا انتقال ہوا انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا برب القعبہ رب کعبہ قسم میں کامیاب ہو گیا اتنا کہا روح پرواز کر گئی یہ اللہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کے پردے بڑے باریک ہیں نہ اب یہ پوری فضا آوازوں سے بھری ہوئی یاد رکھنا یہ فون وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ یہ سارا نظام یہیں ہمارے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 سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کے سامنے سر سے لے کر پیر تک اپنے ایک ایک روح کو جھکا دیں یہ ہے ہوشیاری نماز پڑھنا یہ ہے ہوشیاری روزہ رکھنا یہ ہے ہوشیاری دکان میں سچ بولنا یہ ہے ہوشیاری آکڑا جھوٹ بولنا ہوشیاری نہیں یہ یہ تو بالکل میرا کرو کروں دنیا آخت کی تباہی آ ہاں ہاں سیدھے راستے پر چلنا یہ ہے سمجھداری آگلا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو آپ دکان ہیں اللہ تعالیٰ آپ افسر ہیں آپ اپنے منصب کو خدا کی خوشی میں استعمال کرے اگلا بس یہ ہے الحمد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ نیک ماحول میں آنا جانا رکھا کرے آگا ہاں میں بھی رستے میں پڑھا ہر شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی عمر یہاں ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں یہ مدارس کے ہمارے بڑے اکابی حضرات میں سے رہا ہے تو ہر پچانوے سال کے قریب ہر کی عمر ہی آگاہ تو ہر ایک مرتبہ ان وہ طلباء کے پاس اپنے جو چھوٹے اپنے شاگرد ان کے پاس آگے گئے فرمائیں لگے چلو بڑے نہ ملیں صحبت کے لیے تو چلو اپنے چھوٹوں کے پاس ہی بیٹھ جائے کرو الحمد للہ ان کے پاس خیر کی بات کہہ سن لی تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا خیر کی اب میرا کروں اب یہ طبیعت میری طبیعت ہے وہ تھکی سی ہوتی بات لیکن جیسے یہاں پر جمعے کے مجمع میں آتا ہوں کوئی طبیعت کھل جاتی ہے بالکل اللہ الحت حکیم تھانوی حرت اللہ علیہ فرمائیں لگے واض و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا جملہ نکل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ کا سمجھا یہ سب کا حصہ ہوتا ہے اگلا آپ تشریف لاتے ہیں مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں محبت سے ہمارے بزرگ یہ یہ محبت اب مجھے اندازہ ہے ہمارے کئی بزرگ ایسے ہیں بڑی عمر کے بزرگ اب روزے کی حالت میں آس پاس بیچارے کوئی موٹر سائیکل پر گرمی میں میں یہ کون سی چیز لے کر آتی یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے لگا ہاں اللہ یہ یہاں بھی سرخرو کرے گی اور آخت کی ہمیشہ کی خوشیوں میں سب کو ملائے گی اکٹھا کرے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اللہ بس پھر عرق کر دوں ہماری زندگی کا بڑا مقصد کہ ہم مل جل کر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور راضی کریں ان کو خوش کرنے کا موقع یہی بعد میں نہیں ملے گا یاد ہاں اللہ یہ عمر ہم کہہ رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں بڑے نہیں ہماری عمر گھٹ رہی آگل جیسی بچہ آتا ہے یا رکھنا ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا یا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 کو صحت تنس نصیب فرما جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولا نصیب فرما بچوں کے بیٹوں کے بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی فرما سب کو نیک گھر نصیب فرما ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظ فرما ہر قسم کے شروع و فتن سے محفوظ فرما پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فضل شامل حال فرما جہاں جہاں مسلمان مظلوم پریشان یا اللہ سب کی مدد فرما سب کی مدد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ